استغفار حاصل کرنے کے دو طریقے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو استغفار نصیب فرمائے پیارے بھائیوں استغفار کے فوائد بے شمار ہیں استغفار ہر خیر کی کنجی اور چابی ہے یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی امان ہے استغفار کی نعمت ہمیں نصیب ہو جائے اس کے لیے چند ضروری باتیں آج پیش خدمت ہیں نمبر ایک دوسروں کے عیب تلاش نہ کریں دوسروں کے عیب دیکھنے اور تلاش کرنے سے انسان استغفار سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس جرم کی وجہ سے بعض اوقات ایمان سے بھی محرومی ہو جاتی ہے الیاد باللہ ایک آدمی نے چالیس سال مفت دین کی خدمت کی مگر اس میں یہ عادت تھی کہ وہ عورتوں کے عائبوں کی ٹوہ میں لگا رہتا تھا فلاں کا فلاں سے تعلق فلاں کی فلاں سے یاری فلاں میں یہ عیب یہ گناہ یہ کمزوری بس یہی عادت جب موت کا وقت آیا تو وہ ایمان سے محروم ہو گیا بھائیو ہر شخص اپنے عیب اور اپنے گناہ دیکھے دوسروں کے عیوب سے آنکھیں بند رکھے تب انشاءاللہ استغفار نصیب ہوتا ہے پاک کرنے والا استغفار نمبر دو اپنے گناہ کسی کو نہ بتائیں بس صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں اسی طرح صرف زبانی توازوں کے طور پر خود کو گناہ گار اور برا بھلا نہ کہیں زبانی توازو یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی خود کو لوگوں کے سامنے گناہ گار حقیر اور برا بتائے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو اور اگر کوئی اور اسے گناہ گار یا برا کہہ دے تو اسے غصہ آئے آگ لگ جائے میرے بھائیوں یہ خطرناک بیماری ہے جو دل کو نادم نہیں ہونے دیتی اور نفاق پیدا کرتی ہے گناہ کوئی کھیل تو نہیں بلکہ عظیم اور قہار رب تعالیٰ کی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں پھر خود کو گناہ گار کہنے کا کیا مطلب اور وہ بھی صرف زبانی ہاں دل سے خود کو گناہ گار سمجھے مجرم سمجھے اور پھر تڑپ تڑپ کر استغفار کرے بزرگوں میں بزرگوں میں سے جو خود کو گناہ گار کہتے تھے تو ان میں یہ حوصلہ تھا کہ کوئی دوسرا بھی ان کو گناہ گار یا برا بھلا کہہ دیتا تو بالکل ناراض نہ ہوتے اور نہ انہیں غصہ آتا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ واقعی گناہ گار ہیں ہمارے اندر جب وہ اخلاص اور ہمت نہیں تو ہم صرف لفظی توازو فیشن یا غصہ میں خود کو گناہ گار کہہ کر اپنی نافرمانی پر لوگوں کو گواہ نہ بنائیں اور نہ گناہ گار کے لفظ کو ہلکا سمجھیں میرے بھائیوں استغفار تو وہ کرتا ہے جو اپنے عظیم رب کی محبت سے سرشار ہوتا ہے یہ ایک صفت ہے جو مومنین کے دل میں یہ فکر پیدا کر دیتی ہے کہ میرا محبوب رب مجھ سے ناراض نہ ہو اور یہ حسن زن پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالی ہر گناہ کو توبہ سے معاف فرماتے ہیں میرے بھائیوں استغفار استغفار استغفار وہ سنو وہ خود ارشاد فرما رہے ہیں ترجمہ کہہ دیجئے اے میرے گناہ گار بندو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے وہ غفور ہے اور رحیم ہے بھائیوں تمام گناہوں کے ارادے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر اور اس کی رحمت کا یقین استغفار استغفار استغفار